La ilaha illallah. La ilaha illallah. La لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اثر کرے گا عاشقانہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا نام حضرت اللہ فرماتا ہے عاشقانہ بے دہانی سے نہ پڑھیں یہ سوچیں کہ جب میں لا الہ کہہ رہا ہوں تو سب غیر اللہ دل سے نکل رہے ہیں اور جب اللہ, اللہ کہہ رہا ہوں تو عاش اعظم سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے تعالیٰ اس طرح بیٹھ جاتے تھے اور تصویر اس طرح ہوتی تھی اللہ یہاں پہ ہلکا سے جھک جائیے اللہ پہ ہلکا یہ سب غیر نکل گئے اور اللہ پہ عائشہ اعظم سے ایک نور کا ستون لگا ہوا ہے جو میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے اس مراقبے کے ساتھ ذکر کریں تو پھر مزہ آئے گا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله الله تعالى عليه وسلم لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله No. اشعار نہیں پڑے اس میں اب ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لی ہے قرآن آتا ہے رضو رسم رب کہ اپنے رب کا نام لو اللہ صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مذہبی فرماتے ہیں اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے اور قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا موجود رہیں گے حتیٰ یقال اللہ اللہ اس سے مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نوی رحمۃ نے فرمایا اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے اور وہ لوگ بازی رہ گئے جو آشفانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں رحمت رحمۃ فرماتے ہے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے ایسا مجھے مزہ آتا ہے پہلے اللہ جلالو کہنا نواجب ہے جب اللہ کہے تو سوچیے اور کھینچ کے کہیں اللہ اس طرح اور اللہ میں ہماری آہ بھی شامل ہے یہ سوچیے زبان سے اللہ نکل رہا ہے دل میں زبان اس سے بھی اللہ میرے بال بال سے اس کمرے کے در و دیوار سے سمندر دریا خطرے خطرے سے آسمان زمین سب میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے ہلکا سے زور ڈالیے زیادہ زور ذہن پہ مر ڈالیے الله جل جلاله وتعالى شانه الله الله الله الله الله الله الله الله Allah عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انسام یعنی پر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 كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے نیکیوں کو ظاہر فرما دے معاف فرما دے مغفرت فرما دے رحم فرما دے آپ نے ہم پہ رحم نہیں فرمایا مغفرت نہیں فرمائی تو ہم کہاں جائیں گے اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے اگر آپ غوث عبدال اولی اللہ کے ربا ہیں بڑے بڑے اوتارت کے ربا ہیں تو ہم خطا کا سیاہ کا نالائق آنکھوں کے زانی کہاں جائیں آپ کے در کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے معاف فرما دی یا اللہ اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں میرے دوست احباب باب رشتے دار یا اللہ میرے بچے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب باب رشتے دار میرے دوست حاضرین و غائبین و غائبات اور جتنے موجود ہیں موجود نہیں ان سب کو ان کے گھر والوں رشتے داروں سب کو جس فرما کے اولیا سے ان کی خط انتہا تک پہنچا دے اپنی رحمت سے ایسی حیات عطا فرما کے زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو ایک سانس بھی آپ سے غفلت اور گناہ میں نہ گزرے اللہ تعالیٰ اور جو چھپ چھپ کے ہم کمینہ پن نالائکی کی کتا پن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانور پنا کرتے ہیں اپنے موبائلوں کے اوپر اللہ اس سے حفاظت فرما دیجیے اپنی رحمت سے اور گانا سننے سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ شیخ سے چھپ کے کتنا ہی کوئی شخص ہاتھوں سے جوانی برباد کرے یا کمینہ بند کرے اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں اے اللہ یہ استحظار ہمیں ہر وقت نصیب فرما کہ ہم اگر اکیلے بھی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ مراقبہ ہمیں ہر وقت رہے کہ آپ چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اے اللہ تعالیٰ ہم کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ کو ناراض کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور اپنا قرب خاص اور نہ فرما حسینوں سے لڑکیوں سے اور خوبصورت لڑکوں سے امردوں سے یا جس لڑکے میں ذرہ برابر میلان پیدا ہوتا ہے دل کھنچتا ہے اس کی طرف آنکھ سے اور دل سے اور جسم سے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دی یا اللہ یا اللہ فضل فرما دیجیے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں حسینوں سے بچنا اپنی حرام لذتیں پوری کر لیتے ہیں آنکھوں سے لڑکوں کو دیکھ کے یا ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ہاتھ ملا کے یا ان سے گپے مار کے اے اللہ ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دی آپ کے سے کوئی سہارا بھی نہیں ہے نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے اور یہ اللہ جو مجالس ہوئی وہ اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور میرے پیارے شیخ و مرشد میر صاحب تعمیر خاتم عالیہ کے صدقے قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ اور جو اس میں تکبر حب جا یا کاری اور جو جو نفس کی آمیزی شامل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں یا اللہ معاف فرما ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ہوئی اے اللہ ہم تو بشر ہیں انسان نالائق انتہائی کمی ہے یہ تو اللہ والوں کی صرف نقل کی تھی اللہ اخلاص بالکل نہیں تھا آپ اپنی رحمت سے صرف نقل کی برکت سے اس کو شرف قبولیت دا فرمائیے اور یا اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہیں جہاں بھی کہیں سو کو شرف قبولی عطا فرما اور لوگوں کو کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں اور یا اللہ خوب کتابیں بھی آپ نے تقسیم کروائیں آپ کا محض فضل ہے یا اللہ آپ کی عطا ہے آپ کا کرم اس پہ میں شکر کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ علیہ والا کا شکر یا اللہ تعالیٰ میرے دوست دو آئے اور نصرت کی ان کو بھی خوب جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شاعر شان جزا عطا فرما دی اپنی رحمت سے اور کسی ایک دوست کو ہی محروم نہ فرمائی یا اللہ زبردستی نہ بھی چاہیں زبردستی سر کے بالوں سے پکڑ کر ان کو مجھے بھی اور ہم سب کو تقوا کے راستے پہ چلا دیجیے اور حرام خواہشات کا خون کرنے کی خون حسرت پینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے اور پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما بہت ہی بلند اخلاق نصیب فرما بیوی بی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا احسان کرنے والا بنا دیجیے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے اس سے تسير بنا وعلى منازلنا ربنا تقبل من عافية دار فلاح دار ضعف الله خشية خشية ضعف ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم कुछ आप देख रहे हैं ये क्या क्या क्या है ये कर यहाँ हाथ पैरों चेहरे पे हाँ थोड़ी गई सुनना भाई कल बताया था फिर भी आप सुनते नहीं हैं السلام علیکم کیا حال ہے چلو جاتے آتے کچھ شراب آپ کی سے لے لیں کہاں آئے بچوں سب کو چھوڑ کے آیا ہوا یہاں پہ آرام سے بے آرام ہوا ہوا ہے آپ اپنی مستیوں میں پڑے ہیں دنیا کے جو بھی ہے مجھے کیا پتا مطلب دنیا کی کام ہی کہیں گے سب حلال کام بھی چھوڑ کے آپ کو یہاں آنا چاہیے شیخ گھر سے بے گھر ہے پھر دس منٹ کی پندرہ منٹ کی ڈرائیونگ پہ بھی نہیں آ سکتے کراچی سے حیدرآباد میں آ گیا اور آپ لوگ کہ حیدرآباد والے نالائکی دکھا دیں ایسے رہتے ہیں جیسے کو غیر ہیں دے رہا ہوں میں <laughs> وہ سیکھیں گے اس کی برکت سے سارے کام آسان ہوں گے تو ابھی آسان تشریح کیا ہے حضرت گناہ چھوڑ دینا گناہ داڑھی کٹا رہے ہیں کیا آنکھوں کو بچائیں کانوں کو بچائیں خود بھی بچیں بچوں ٹی وی نکالے گا اسے اخلاق صحیح ہو اب یہ تھوڑی انسان سے گناہ ہی نہیں ہوگا گناہ ہو جائے تو لے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کر لیتے اسی طرح گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں بس مگر مستقل اگر ہو رہا ہے اگر روزانہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے روزانہ ہی بد نظری ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کرائیں ایک دفعہ ہو گیا چلو توبہ کر لی مگر اب روزانہ اصرار ہو رہا ہے اس گناہ پہ تو شیخ سے اصلاح کرا ہے نا نشے میں بالکل ٹھیک ہے سبحان ربی کرم اللہ عزت السلام عرحم وسلم الحمد للہ ٹھیک ہے انہوں نے حیدرآباد کراچی جا رہے ہیں کراچی بھی قریب ہے اتنا دور نہیں ہے صوفی صاحب پہلے تو ایسے ہی ہونے چاہیے اچھا۔ اور ٹکنے کھولنے کچھ تو سیکھیں اور باقی خط لکھنے والے ان لوگوں کو پہنچا دیں ایک مہینے میں بہت جواب آئے کیونکہ اب میں اب ایک مہینے بعد ہو سکتا ہے محرم کی چھٹی میں آؤں نو دس گا محرمات جی آپ ان کو دیں گے تو کھول کے نہیں دیکھیں گے مجھے پہنچا دیں گے باقی فون فون نمبر رابطہ جن کو طلب ہے وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے اور سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں ہاتھ ملنے کے خود آپ ہی بتلاتے ہیں جب کسی کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا چاہتے ہیں اس کو اللہ والوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے وہ ڈھونڈتا ہے بھائی اللہ کی محبت کی پیاس مجھے کہاں ملے گی ایسے لوگ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ کہ آپ کی محبت سے آئیں اچھا اللہ جس یعنی کو اپنے وقت کھینچنا چاہتے ہیں اس کو اس کے دل میں کسی وقت کے ولی سے اس کو ملوا دیں اور وقت کے ولی کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں وقت کا ولی نہیں حضرت والا ہمارے وقت کے ولی تھے ہم ان کے اندر سے کھا دیں آپ کو اللہ میرے پاس بھیج دیا مجھے آپ کے پاس بھیج دیا جو بھی ہوا سلسلہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو حضرت والا میرے بہت بڑے ولی اللہ تو ہم ان کے اللہ سے خادم ہیں تو جو ان سے بات سیکھی وہی آگے بتا رہے ہیں اصل تصور نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے سب توبہ کریں اور اللہ کی محبت حاصل کریں اتنی محبت حاصل ہو جائے کہ نفس سے زیادہ اہل و یاد سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تصور کو اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہی تصور ہے محبت کے ساتھ قرآن دین مشکل لگتا ہے نا ہر کسی کو مشکل لگ رہا ہے مگر اللہ والوں کی صحبت سے بہت آسان ہو جاتا ہے اچھا۔ وہ لوگ مزیدار دین پیش کرتے ہیں اچھا۔ دین تو وہی رہتا ہے بس محبت کی چاشنی لگا کے ہر کام عاشقانہ کر رہے ہوتے ہیں حضرت والا بہت ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ مجھے آسان ہو گئی منزلیں کہ ہوا کی رخ بھی بدل گئے اے شیخ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ بھی لگے یہ لوگ سب مجھ سے بیت بھی ہیں سنا کرواتے ہیں اچھا بیت لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میں بیت ہو جاؤں گا تو پھر مجھے جو ہے وہ سب یعنی بہت پہلے ولی اللہ بن جاؤں پھر بیت ہو جاؤں گا ایسا نہیں جس حالت میں بھی ہے کسی شیخ یا ان کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو نیند آ رہی ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت نصرت کی کو یہ تھا جس حالت میں بھی انسان ہے بس شیخ کے ساتھ کسی سچے جس سے مناسبت ہو بلڈ گروپ ملتا ہو اسے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تو آئیے آپ بھی ہاتھ دے دیں ویسے ویسے میں میں مسئلہ کہ آپ تو تو یقیناً سب کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا ابھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کچھ کیونکہ ہمارے آپ کو پتا ہے بھاجپا کے لوگ نے سب کے بارے میں بدگمانی اتنی پھیلا دی ہے اب میں تھوڑا سا اس طرف نیا رہا ہوں بالکل طالب علم کی طرح جی آپ اتنی محبت سے آئے ہیں دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ ہمارے زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا بھاگو گے اور تم مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا ڈرنا تھوڑی چاہیے کیا کرتے ہیں آپ ہر ایم بی کیا جی۔ اچھا ابھی کہیں جاب کر رہے ہیں نہیں ابھی تو بے روزگاری ہے با روزگار بنا دیں ہاں۔ مجھے تصوف ہے وہ بریلیوں کا ہے سیدھی بات یہ ہے جنہوں نے مشکل کیا ہوا ہے جی۔ لمبے چوڑے وظیفے خوب مراقبات اور گناہوں سے بچنے کی بات ہی نہیں دربات کی نماز ہی پڑھ ہیں سب باتیں نہ کسی کا حق ادا کر رہے ہیں کچھ کچھ بتایا ہی جاتا ہمارے تو شریعت کا غلبہ ہے اور اللہ کی محبت کی باتیں سنائی جاتی ہیں شریعت کہتے ہیں ظاہری گناہ کو چھوڑ دیں تو طریقہ سے باطنی گناہ کو چھوڑ دیں دل صاف ہو جائے ہمارا اور ضرور ظاہر السمی وہ بات ہے نا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو اور حضرت والا کا سب سے زیادہ زور ہی بد نظیر کرے نظر کی حفاظت کرے نظر جھکا کے چلیے یا چل رہے ہیں تو نظر جھکا کے چلیے عورتوں سے جو بتایا نام محرموں سے پردہ کریں حضرت والا کا شعر بھی ہے کہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا بھی سن رہے ہیں اس کو اس طرح پتہ نہیں تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا اللہ کے عاشقوں سیکھا کہ اللہ پہ کیسے مرنا تھا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا خوشی ٹھیک ہے ہم لوگ جائیں گے ان شاء اللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ہاں۔ وہ دیجیے گا بیگ نا بائک مجھے آیا والا یعنی کچھ چیز نہیں یہ والا بیگ ویسے میں نے اپنے لیے خریدی تھی مگر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ کمپیوٹر ہوگا نا جی جی کمپیوٹر کاروبار کچھ بھی کرنا مگر یہ چھوڑنا نہیں تھوڑی دیر روزانہ ایک گھنٹے کسی کو پڑھاؤں اور پڑھاؤں کسی اور شیخ کے پاس اچھا وغیرہ میرا نام آیا بس آپ مشورہ مجھے کرنے یہ نہیں بولیں کہ میرے شیخ نے یہ کہا تقوا کے بارے میں تو صحیح ہے مگر دنیا ہی میں ہوں بھی آپ کو آنے میں زمین ہوتے ہیں اور دو لوگ ہوتے ہیں پوری گاڑی ہو جاتی ہے اور چلنے کے والد صاحب کا بھی مسئلہ تھا شادی بھی ہوئی اس کی